إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ کے سارے میں ہے چاہتے اور چوتے میں ہے اللہ للی مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کمائے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی وہ گاتے اور ٹوٹے اور ستارے سے بچے رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افتہو قولی اللہم انفانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من حملات الشیاطین فأعوذ بك رب أن يحذرون حمد وثناء والصلاة والسلام کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فنادا میں رفیع ایک دن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور پورے زور کے ساتھ بلند آواز میں ارشاد فرمایا بات کی اہمیت کے پیش نظر ضرورت کے پیش نظر معاشرے میں اس کی ضرورت کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا یا معاشرہ من اسلم بلسانی ولم یوک ایمان و ادا بھی اے لوگوں اور لوگوں میں سے خاص طور پر وہ گرو جو اپنی زبانوں کے ساتھ تو اسلام لے آئے ہیں زبان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے ولم یوک ایمان میرا پل ہی لیکن ایمان ان کے دلوں تک ابھی تک نہیں پہنچا جو زبان سے ہو وہ اسلام ہوتا ہے جب دل میں داخل ہو جائے تو ایمان بن جاتا ہے یہ پہلا درجہ ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا لیتا ہے تو اس کو مسلمان شمار کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یوں جیوں ترقی کرتا جاتا ہے یوں ایمان اس کے دل و دماغ میں گوشت گوشت میں رکھتا جاتا ہے تو اس کو اسلام کی طرف سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کو بہتر سے بہتر رقم ملتے رہتے ہیں سب سے پہلا جو رقم ملتا ہے وہ مسلم کا لفظ ہے بہت عمدہ بہت عظیم شان لفظ ہے جب ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر مسلم کے ساتھ مومن کا لفظ بھی مل جاتا ہے جس طرح آگے بڑھتا ہے تو پھر مستقی کا لفظ مل جاتا ہے کبھی محسن کا لفظ مل جاتا ہے پھر صابر و شاکر بن جاتا ہے بڑھتے بڑھتے دور نکل جاتی ہے بات اور مومن پھر اتنی چتر اکٹھی کر لیتا ہے اتنی چتر اکٹھی کر لیتا ہے کہ ہر طرف سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے جس طرف سے عذاب آنے لگتا ہے اس طرف سے کوئی نہ کوئی شخص ہوتی ہے جو اس عذاب کو روک رہی ہوتی ہے اور مومن بہت ساری شخصیں اکٹھی کر لیتا ہے امام الانبیاء علیہ والسلام نے ایک دن نمبر پہ سے پورے زور سے احساس فرمایا ہے لوگوں کے ایسے کرو جن کی زبانیں تو اسلام قبول کر چکی لیکن ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا لا مجھ مسلمانوں کو دکھ نہ دو مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو زبان سے بھی مسلمان ہوئے تھے دل مسلمان نہیں ہوئے تھے یعنی ابھی نفاذ کے آسار باقی تھے رلا تو مسلمین میرے سچے اور کھڑے ساتھیوں کو تکلیف نہ دو دکھ نہ دو اجازت ہوگا بلا تو آئیے رو ہم اور ان کو تانے بھی نہ دو مسلمان کو تانے دینا منافق کی عادت ہے مسلمان کبھی مسلمان کو تانا نہیں دیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت دھیان سے سننے والی بات ہے ہم سارے کے سارے اس بیماری میں مبتلا ہیں آر دلانے والی بیماری میں ہم سب کے سب مبتلا ہے تو وہی ہے نا جس نے فلاں کام کیا تو وہی ہے نا جس کے بیٹے نے فلاں جرم کیا تو وہی ہے نا جس کی بیوی نے فلاں غلطی کی یہ آر دلانا ہے ہے ڈھونڈ کر ان کو یاد دلانا ہے لوگوں کو ان کو دلیل کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرنا جن سے ان کو دکھ ہو اس کو ہار دلانا کہتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا سن لیں اور پلے باندھ لیں امام الانبیاء نے فرمایا جو بھی کسی کو ہار دلاتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہی آر کو نہ کہیں سے دلائی جائے گی توجہ سے جو کسی کو آگ دلاتا ہے کسی کی آگ دری کر کے اس کو تانے دیتا ہے جب تک یہ تانے وہ اپنے بارے میں سنے گا نہیں اس وقت تک مرے گا نہیں اس کا نقد آزاد ہے اور نقد سزا ہے کیا مطلب کیا ہونے والا ہے اللہ ہم سب کو معاف کر رہے گا میں لاجوس مسلمانوں کو ادارے دو دکھ نہ دو ستاؤ نہ بلا تو آئیے روح اور ان کو ہار بھی نہ دلاؤ تانے بھی نہ دو اور میں ان کے کس قسم کے تھے ایسے بے لوگ تھے ایک آیا اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سب کا اٹھایا ہوا ہے اتنا بڑا تھیلا ہے جو اٹھایا نہیں جا رہا بتاوے دینے والے کہتے ہیں دیکھا کتنا ریاکار ہے بڑی بوری بھر کے لایا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت خرچ کرتا ہے ہم بھی ایسے کرتے ہیں ہمارا بھی یہی رواج ہے بڑے پیسے دے رہا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا سکے دوسرا لایا تھوڑا سا چھوٹی سی تھیلی ہے تو تانا دینے والے تانا دیتے ہیں اس کے چار پیسے تو سارا ساری دنیا فتح کرا لیں گے اس سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے اس کو بھی نہیں چھوڑتے

جو اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کرتے ہاتھوں سے اشارے کرتے تانے دیتے چڑھاتے ہیں مغلوں کو اللہ جمع معلوم مال دادا اپنا مال کو جمع کیا ہوا ہے گن گن کے رکھ رہا ہے نہ تھوڑا دیتا ہے نہ زیادہ دیتا ہے دینے والوں کا مذاق اڑاتا ہے جب تم اللہ وہ اس دیوک کا خیال ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا چلنا علیہ صرف اللہ بتا رہا ہے تیرا خیال ہے کہ مال جمع رہے گا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا یہ مومنوں کو دکھ دیتا ہے مومنوں کو اشارے کرتا ہے آنکھیں مار کے ان کا مذاق اڑاتا ہے فرمایا ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا مل ختمہ تجھے کیا معلوم کہ ختمہ کیا ہے نار اللہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ وہ تمہاری جلائی ہوئی آگ ہی خیر اس میں ہی کوئی خیر کیا پہلو نہیں ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا نہ تو آئیے روح نہ تو مسلمین مسلمانوں کو دکھ نہ دو بلا تو آئیے روح ہم نہ ہی ان کو ہار دلاؤ اللہ اکبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گیا اللہ کے رسول اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے پاک کر دو امام الانبیاء نے حکم دے دیا کہ اس کو پاک کر دو کتنا مشکل طریقہ ہے پاک ہونے کا پتہ بھی ہے کہ یہی ہوگا لیکن جہنم کی آگ کا خوف ہے اللہ کے عذاب کا خوف ہے دنیا کے اندر پتھر کھا کے سنسار ہونا منظور ہے اللہ کے دربار میں پریتی کی حالت میں جانا منظور نہیں ہے یہ اسلام ہے یہ ایمان جب ایمان دلوں کو پکڑتا ہے تو یہاں پہنچا دیتا ہے وہ اللہ کے بندو اللہ کہتا ہے کھجور کے ٹکڑے سے جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں سو دو سو چار سو پانچ سو روپئے سے انسان جہنم سے آزاد ہو جائے کیا چاہیے انسان کو اس دن سے پہلے پہلے جس طرح آسمان سے لے کر زمین تک مشرق سے لے کر مغرب تک زمین سے لے کر شمال تک ساری دنیا سونے سے پھٹ جائے سارا دے کے لیے ایک انسان کو آزادی نہیں ملے گی آج یہ عالم ہے آج یہ عالم ہے کہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے جہنم کی آگ حرام ہو سکتی کتنے بیوقوف ہے کتنے بے ووف ہیں جو اس بہترین سوئی موقع سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ایک چیز مسجد میں لگا دو مسجد پچاس پچاس سال قائم رہتی ہے دو سال قائم رہتی ہے لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی کے ثواب میں اس کا حصہ ہے ایک کہاں ہے اللہ کتنا دے رہا ہے ہم دینے لینے کے لیے تیار نہیں ہے انسان زمانے کی قسم انسان کھاتے میں دیکھ لو انسان کھاتے میں ہے پھر اور نے کیا کمایا اتنی دولت سے کیا حاصل کیا اتنی اولاد سے کیا حاصل کیا اتنے اتنی بادشاہ سے کیا حاصل کیا اتنا جابر کچھ بھی حاصل نہیں کیا دنیا کی لان پہ اس میں اور آخر کا آزاد میں کتنی عمر پائی کتنی بڑی بادشاہت ملی کیا کرنے پڑا اور دوسری طرف کون ہے میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ برس کی زندگی اس تریسٹھ برس کی زندگی میں اتنا کچھ کر کے گئے امام الانبیاء علیہ السلاط والسلام کو پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کے مسجد بلند ہو رہے ہیں اور دنیا نیکیاں کر رہی ہے حصہ امام الانبیاء کو مل رہا ہے جب بندہ بندہ بن جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے جب انسان سیدھی راہ پہ لگ جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ کتنی برکتیں دے دیتا ہے اللہ نے العزت کس طرح کوڑیوں سے سونا بنا دیتا ہے تیری میری زندگی کا بھی یہی عالم ہے بھی گندگی کا ڈھیر ہے مٹی کے بنے ہوئے ہیں فکریوں سے بھی کم قیمت ہے پیٹ کے اندر گندگی اٹھائے ہوئے ہیں اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سچے مغل بن جائے اللہ نے العزت وہاں پہنچا دے گا جہاں پہنچنے کا تو بھی کرنا مشکل آئیے مل کر کوشش کرے اللہ کے بنے اللہ کے بنے امام الانبیاء نے فرمایا کہ جاؤ اس کو پاک کر دو کر رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں پتھر مار کے سنسار کیا جا رہا ہے جنت میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا کہ دنیا کی آخرت کی کائنات کی سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردوس ہے سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردوس ہے اور یہ مسجد جنت الفردوس کا راستہ ہے یہاں کسی نجس آدمی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں کسی پریت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جس کے دروازے میں کسی پریت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہاں کیسے بھی پریت داخل ہوگا جنت میں کوئی فریض نہیں جائے گا گنا سارے کے سارے نجات میں فریتیاں ہیں جس میں دکھی ہے تو گنا پار کروا لو اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے پاس ہونا ضروری ہے جو دنیا سے پاس ہو کے چلا جائے گا وہ خوش نصیب ہے جو یہاں سے پاس ہو کے نہ گیا مومن مسلمان بھی ہوا تو اس کو جہنم کی آگ سے پاک کر کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا نصیب اچھے ہیں تو یہاں سے بات ہو کے جاؤ قسمت اچھی ہے تو یہاں سے بات ہو کے جاؤ یہاں بات ہونا بہت آسان ہے اب تقسیم کا وقت نہیں ہے یہاں بات ہونے کے لیے توبہ کر لو نیکی کر لو برائی ہو گئی ہے تو اس کے بدلے میں نیکی کر لو آسان ترین طریقہ ہے یہ تین بہترین طریقے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے مولا کے دربار میں ہاتھ ہی پھیلانا ہے نا وہ تو فوراً مان لیتا ہے فارم مان لیتا ہے اور کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بدلے میں نیکی کر لو مصیبتیں آ گئی ہے تو صبر کر لو یہ تین بہترین چیزیں ہیں جن کے لیے انسان اپنے آپ کو ایس بات صاف کر سکتا ہے جس نے ان سے فائدہ حاصل نہ کیا فریدی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا مومن اور مسلمان بھی ہوا تو دو نجات سے گناہوں کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کو بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے جھنڈ میں بھیجے گا وہاں سے صاف کر کے نکال کے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا دن کے جن دس ہو تنخواہ جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا جو جہنم کے راستے جنت میں گیا اس کی کامیابی مکمل کامیابی ہے پتھر مارتے مارتے وجہ ہے کہ خون تو نکلے گا کسی کو چھینٹا پڑ گیا خون سے اس کے منہ سے گالی نکل گئی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا یہ اس نے گالی دی ہے اور بندہ کس طرح کا ہے ہماری نظر بھی اسی طرح کی ایسا بد کردار یہ ساری دنیا کو پتا چل گیا لیکن توبہ جی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دی جائے تو سارے کی معافی ہو جائے اس کو گالی دیتے اس کو گالی دیتے ہو ہمارا یہ عالم ہے کہ نیک پاک سالے انتہائی بات بعض انسان جس کو ساری نمازیں پڑھتے دیکھے روزے رکھتے دیکھے سب کے کرتے دیکھے دین کے کام کرتے دیکھے صبح بھی دین کے کام میں لگا دوپہر کو بھی دین کے کام میں شام کو بھی دین کے کام میں سامنے ہی داڑھی آئی پھر سفید ہو گئی ساری عمر دیکھتے رہے تو ایک کہہ دے اس کے بارے میں کہ اس نے گنا کیا ہے تو سارے شہر میں شام تک جما دیں گے کہ گناگار ہے کوئی نیکی بات نہیں رہے چالیس برس تک تیس برس تک جس کو نیکی کی حالت میں دیکھتے ہیں کوئی بھول جاتا ہے تو جھوٹ بول کے کہتے کہ بڑا جرم کیا ہے اس نے مزہ آ جاتا ہے اس کے جرائم حاصل کرنے کتنے دیر کتنے دیر کی کتنے نافرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہوں آپ کو کہ نے آگے اعتراض کر لیا جنہوں کا جنہوں میں لمبیا نے اسے پاک کر لیا کسی صحابی نے ضرورت محسوس نہیں کی توڑنے کی جائزہ لینے کی پتہ چلانے کی کہ مرد کون ہے جس نے اس کی کسی صحابی نے بات نہیں کتنا خوبصورت معاشرہ ہے کتنا بہترین معاشرہ ہے چگڑی سے کتنا پرہیز ہے لوگوں سے لوگوں کے آئے تلاش کرنے سے کتنا بچتے ہیں لوگ کسی نے نام نہیں دیا ضرورت محسوس نہیں کی مجھے خود ہی خیال آیا کہ وہ تو جنتی ہو گئی نہ پیچھے رہ گیا میری آگے چند جیسے اسے پاس کیا بات نہیں میری بات کرو مومنوں کو ہار نہ دلاؤ بڑا کتب اور آتے ہیں اور ان کے خوشیتا ایپ تلاش نہ کرو ان کے خوشیتا ایپ تلاش نہ کرو ایک تو ہے نا کہ کہیں سے کوشش کر کے نکال کے پھر نشر کرنا تلاش کرنے کی ہی اجازت نہیں ہے نہ تجسس دور ہو جاتا کرو نا لگاتا پھرو کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کی اجازت نہیں ساتھ ہی امام لبیا نے فرمایا امن تصبا عورت عظیم مسلم جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ہے تلاش کرتا ہے سطبا اللہ ہو اور ہوں اللہ بھی اس کے ہے تلاش کرے گا امن تصبا اللہ ہو اور ہوں جس کے پوشیدہ ہے اللہ رب نے تلاش کیے اللہ سے ضرور و رسوا کر دیں جہاں مرضی سوچ جائے اللہ ضرور سے کر دیں میرے بھائیوں یہ کوئی میری تمہاری باتیں نہیں ہیں یہ سید اللہ والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے جن سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے جن سے بڑی مومنوں کی اور مسلمانوں کی نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی اولاد الم میں سنتے انبی اولاد المین من سنتے لوگوں کو چاہیے جتنا اپنا خیال کرتا ہے اس سے زیادہ خیال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے اس لیے کہ محمد الانبیاء علیہ و والسلام کو اپنی کم پرواہ تھی اپنے ساتھیوں کی زیادہ پرواہ تھی مسلمانوں کی زیادہ پرواہ تھی یہ اللہ نے للہ عزیز علیہ علیکم عزیز علیہ عزیز تم دکھ تمہیں ہوتا ہے تکلیف محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم مصیبت تم پہ آتی ہے محفوظ اس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرتے ہیں ہری سن تمہاری لالچ ہے کسی طریقے سے مسلمان اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ جائے دنیا افوا کی جہاز حاصل کریں رواہ جو ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو ابھی مومن ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو اسلام ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ دل کے اندر جاگوتی نہ ہو دل کے اندر جگہ نہ پکڑے دل کے اندر اپنا مقام نہ بنائے انسان کو اپنی گرفت میں نہ لے اس وقت تک بات نہیں ہوتی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو غلطیاں ہم روز کرتے ہیں چسکے کے ساتھ محبت کے ساتھ کرتے ہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ غلطیاں نشان نہیں کرتی ہیں کہ ایمان ابھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ابھی زبانوں پر پھر رہا ہے اسی لیے زبان کو استعمال کرتے ہوئے سب تک نہیں سوچتے کہ مولا کریم بھی سو رہا ہے مولا ہر بات سوچ رہا ہے سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ مولا میری باتیں سن رہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد جو بھی زبان سے کلمہ نکلتا ہے تمہارے کنوں پر بیٹھے ہیں تیار بیٹھے ہیں فور لکھ لیتے ہیں ملک مرک ما تدو آدھاروں کی ملک دوں مرک مماثد آسار جو کچھ کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے جو پاؤں آگے رکھتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں یہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو آنکھیں ایسی ہیں یہ بھی لکھی جا رہی ہے جو کان سنتے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے اور لکھا کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے تمہارے اپنے جسموں کی لکھا جا رہا ہے جوس میں بھی لکھا جا رہا ہے یہ بھی بول بول کے گواہی جائیں گے قیامت کے دن کتابیں بھی نکالی لی جائے گی قیامت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے بات چلی تھی جب ایمان کی بات شروع کی تھی تو یہاں سے بات کی تھی کہ دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت نعمت ہے دنیا میں انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت سب سے عظیم شان نعمت سب سے زیادہ قابل قدر نعمت سب سے زیادہ قیمت والی نعمت اور سب سے زیادہ مہنگی نعمت نعمت ایمان نعمت ہدایت نعمت اسلام اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اور ہم بیوقوف ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں ہے ایک تو اس کی قدر کرنا ہے ایک اس نعمت کو بڑھانا ہے ایک اس نعمت کو بڑھانا ہے ایسے آواز کریں ایسے اعمال کریں جن سے یہ نعمت بڑھے زیادہ سے زیادہ ہو اتنی زیادہ ہو جائے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم نعمت کے اندر غرق ہو جائے اور کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جو ایمان کے بغیر رات کی تاریخ کو بھی اللہ یاد رہے جن کی دکانوں میں بھی اللہ یاد رہے لاکھوں گے میں بھی اللہ یاد رہے اولاد بیٹھ کے بھی اللہ یاد رہے اکیلے میں بھی اللہ یاد رہے نیم سے ساری اکٹھی ہو جائے نیم سے ایمان نہ بھولے فقیری آ جائے یاد رہے کہ میں فقیر رہی ہوں میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اسی میں فقیر احساس قائم رہے کہ مجھ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے مجھ سے بڑا سرمایہ دار کوئی نہیں ہے اس لیے کہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی دولت سب سے بڑا سرمایہ حاصل ہے وہ سرمایہ ایران کا سرمایہ ہے ہدایت کا سرمایہ ہے اسلام کا سرمایہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت کا سرمایہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ مولا رب العزت جلال اس کا مالک و خالق ہے اور اس کا محدود ہے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں دنیا کی کوئی شاید ملے یا نہ ملے اس سے پرواہ نہیں ہے دنیا کی ساری دولتیں مل جائے دنیا کے سارے سرمایہ مل جائے نعمت ایمان میں ملے تو بندہ فرآن شداد کا ساتھی ہے نعمت ایمان مل جائے تصویر اس نہ ملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے امام الانبیاء کی نے کے بندے سے کیا ہوگا کیا یہ یعنی کہتے ہیں یہ ہم اس لیے کہتے ہیں نمبر ایک نعمت امان نعمت جس نعمت سے ہوتے ہوئے ہر نعمت نعمت بن جاتی ہے اور یہ نہ ہو تو کوئی نعمت نہیں ہو یہ بات بہت دھیان سے سننے کی نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جس کی موجودگی میں ہر نعمت نعمت ہے اور نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے جب یہ سن جاتی ہے دنیا کی کوئی نعمت نعمت نہیں رہتی ہر نعمت عذاب اور بال بن جاتی اس لیے فرمایا والا آسرے ان انسان نہ خسر زمانے کی قسم تاریخ گواہ ہے دیکھ لو نظر چلا کے دیکھ لو ایسے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دی بہترین صحتیں دی بہترین قد کاٹ دیے بہترین و شوقت دی دنیا کے سارے سرمایہ دیے حکومتیں بھی دی کوئی شہ نہیں ہے جو نہ دی ہو لیکن اس کے باوجود وہ گاٹے میں رہے انہوں نے نقصان اٹھایا انہوں نے نقصان اٹھایا یہ نقصان کیوں ہوا اس لیے کہ ان کے پاس نعمتوں کی اثاث جو ان تمام نعمتوں کو نعمت بناتی ہے وہ نہیں تھی آپ نہیں دیکھتے کہ انسان کے پاس کروڑوں کی دولت ہوتی ہے کروڑوں کی دولت ہوتے ہوئے بندہ بڑھاپے میں دیکھتا ہے کہ اور آج نہیں ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ کا ہے میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ سنبھالنے والا نہیں ہے اور وہ انسان جو نعمت ایمان سے محروم ہے تو وہ تو خود اپنے لیے بھی اس اس نے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ ہر نعمت اس وقت فن کیا جب ایمان ہو اگر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن ایک ایک شہ کا حساب لیا جائے گا اور جس کا اللہ نے حساب پوچھ لیا وہاں انسان مارا گیا منو کو حساب حالات جو حساب میں پھنسا لیا گیا امام الانبیاء نے فرمایا وہ ہلا کر برباد ہو گیا قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہونے والا ہے قرآن تو کہتا ہے سب کا حساب ہونے والا ہے فرمایا ہے انما ہی یہ تو صرف ضابطے کی کاروائی ہے بلایا جائے گا بلایا جائے گا کھول کے سامنے رکھا جائے گا پھر معاف کر دیا جائے گا مومنوں کا مومنوں کا حساب نہیں مومنوں کا حساب نہیں حساب کی کاروائی ہے کافروں کا حساب حساب ہے بھائی حساب ہو رہا ہے گنا شمار کیے جا رہے ہیں نیکیاں دیکھی جا رہی ہیں گنا ہی گنا ہے نیکی کا وجود ہی نہیں ہے سارے گنا کٹھے ہو گئے ہیں مایوس ہو گیا سمجھا گئے کہ جہری ہوں فرشتوں نے کاروائی ڈال دی کہ اس کے پاس گنا ہو کے سوا کچھ نہیں ہے ہر طرف گنا ہی گنا ہے کتنے رجسٹر ہیں ایک کم سو رجسٹر ہیں اور ایک دفتر ایک رجسٹر اتنا لمبا ہے جہاں تک مل جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے ہم تو اپنے حساب سے ایک آدمی کو چھپ کر کے لوٹ لیتے ہیں دو چار لاکھ روپیہ ہوا ہزار دو ہزار روپیہ ہوا ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن وہ اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے کتنی جتنے اس کی فقیر بنتی ہیں کتنے چور بنتے ہیں کتنے بے ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ گناہ لکھے جا رہے ہیں بالکل ایسے ہی معاملہ لا کا جیسے میں نے ابھی عرض کیا ان میں سو روپیہ دے کے انسان بھول جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے میں نے کوئی چیز نہیں مارا لیکن مقصد سو سال تک قائم رہتی ہے لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے جسوں میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اس کے بہن میں بھی نہیں ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن ہوتی اللہ کے حضرت ہاں ضرور ہے اللہ کے جسوں کو حکم ہوتا ہے کہ تلاش کرو شاید کو نیکی ملے دیکھو فرشتے نکال ہے اس میں نہ آئے لکھا ہوا ہے اس کے سوا کوئی لیکی نہیں ہے اس کی میں اس کو ایک پلے میں رکھو میں نے ہوگا پھر ان کا بدل ہوگا پہلے کتاب پھر کتاب پھر بدلے پہلے کتابیں پکڑائی جائیں گی پھر لیکیاں گنی جائیں گی پھر تو نہیں جائیں گی ایک پلے میں لا الہ الا اللہ رکھو اس میں وہ سارے دفاتر سے کہا جائے گا کہ اور تیرا وزن ہونے والا ہے وہ کہے گا اللہ یہ کیا مزہ آتا ہے یہ کاغذ کا پورا کیا کرے گا میں آ کے آج انصاف ہونے والا ہے کسی پر نہیں ہوگا تم اپنا وزن دیکھو جب وہ پلڑے میں رکھا جائے گا تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا چپروں والا اوپر اٹھ جائے گا امام الانبیاء نے فرمایا لایا سکون ہے اللہ کے نام سے کھیتی باری ہوئی اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی جس کے نام کا یہ حال ہے اس کے کام کا کیا حال ہے جس کے نام کا اتنا وزن ہے جس کے نام کی یہ اہمیت اور یہ قیمت اور یہ قدر ہے اس کے کام کے کیا کہہ رہے ہیں مولا کے ناموں کا یہ عالم ہے ناموں کے لا الہ اللہ زبان سے کہتا ہے یقین کے ساتھ اس کے وزن کا یہ عالم ہے لا الہ الا اللہ کے مطابق پوری زندگی بسر کرے اس کی بخار اور وزن کی کیا ہے آج ضرور نہیں ہوگا اب بتائیے ایمانداری سے یہ میرے کتاب ہے یہ تو مولا کریم کی رحمت کا ایک انداز ہے بچنے کے بہانے ہیں بچنے کے طریقے ہیں جیسے میں نے ابھی یاد کیا ایک ہی لگانے والا سالوں تک بہت سارے نمازیوں کا جواب پڑتا ہے نہ دیتا ہے مولا اتنا دیتا ہے پھر بھی کوئی نہ لے اس سے میری کیا ہم بے پور ہیں یہ دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آخر کے لیے کچھ دینا دنیا میں سب کچھ مل جائے انسان میرے بھائیوں ایک ایسی نعمت ہے جو مل جائے تو ہر نعمت نعمت بن جاتی ہے اور آج کی نعمت ہوتی ہے دولت بھی نعمت ہوتی ہے گھر بھی نعمت ہوتا ہے ہر چیز کون سے یہاں جا کے نعمت بن جائے یہ بات ایمان نہیں ہے کی ہر نعمت اس کے لیے آزاد ہے ہر نعمت اس کے لیے بال ہے ہر نعمت کے بدلے میں اس کو سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حساب میں پھنسا دیا زمانے کی قسم ہے بے شکستان بچے کا کون گاٹر سے جو ایمان لایا آپ جتنی مرضی دوستیں کٹھی کر لو جتنی مرضی نیم سے کٹھی کر لو جتنی مرضی سرمایہ کٹھے کر لو بچے گا وہ جس کے پاس نعمت ایمان ہوگی سرمایہ ایمان ہوگا دولت ایمان ہوگی میں کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھو اللہ پر یقین کو اللہ کو جانو گے اللہ کو پہچانو گے تو پھر ہی مانو گے نا کوئی سنو گے سمجھ آئے گی کہ اللہ کتنا عظیم ہے تو بھی یقین کرو گے نا یقین کرو گے تو اس کے سامنے جھکو گے نا جھکو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس میں جتنا جانو گے اتنا ہی مانو گے جتنا مانو گے اتنا ہی سنو گے جتنا سنو گے اس ہی اللہ رب پرستیا جو سنتا نہیں ہے وہ جانے گا کیسے جو جانے گا نہیں وہ مانے گا کیا جو مانے گا نہیں وہ جھکے گا کیا جو جھکے گا نہیں رب پرست کیا ہے کہاں سارے اس سے جھکنے میں ہے اور جھکا نہیں جا سکتا جب تک ادارہ پرستی آتی کا جہاں دلوں کے اندر نہ بیٹھے اللہ کی عظمت اس کا جلال اس کی عزت اس کا وقار اس وقت دلوں میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو جانا نہیں جائے گا جانے گا وہی مانے گا جس طرح جانے گا اس کا ہی مانے گا اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بتایا جائے اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے جلال کے بارے میں قسطوں کے بارے میں ناموں کے بارے میں مقام کے بارے میں زیادہ جانے گا وہ زیادہ مانے گا زیادہ مانے گا زیادہ جگہ کچھ زیادہ جھکے گا وہ اللہ رب یہاں پائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں بڑا ہے جب سب سے زیادہ جھکتا ہے تب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کچھ مانگنا ہو تو سجدے میں جا کے مانگنا ہو تو سجدے میں جا کے مانگا کرو بڑا کہا کر سبحان ربی اللہ اللہ سے بلند کوئی نہیں اور مجھ سے مجھ سے نیچا کوئی نہیں میں دنیا میں سب سے نیچا اللہ سب سے بلند سب سے بلند ہو کے مجھ سب سے بگڑ ہوئے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو سب کر رہا ہے میرے بھائیوں ایمان کی دولت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے ایمان کی دولت نہیں ہے تو کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی اس لیے اگلی باتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا ادا فروائی سوسی کی ادا فرمائی ہم کی حکومت کہ ایمان کی دولت سے نیم سے نیم سے بنتی ہے ایمان کی دولت ہو تو انسان انسان بنتا ہے ایمان اور اسلام لازم مضدوم ہے ایمان اور انسان لازم مضدوم ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ اس کو انسان نہیں مانتا اور ایمان ہے تو نیکی نیکی بنتی ہے جتنے مل جتن کرتے رہو جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی نیکی نہیں ہوگا اس کے بعد ایمان سب سے بڑی بات ایمان ہے ایمان کے ذریعے بندے کی اللہ کے ساتھ دوست کی وجہ سے جس اس سے بڑا دنیا کی بڑی بات ہے ایمان کی دولت مل جائے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ کی ولاد سے بڑھ کر دنیا کے اندر آ کے اندر کوئی مقام نہیں ہے اللہ رب العزت توفیق کے طلبگار ہے اللہ نے ایمان کی دولت کر کی اللہ ہمیں سننے کی ہمارے اللہ ہمیں سیکھنے کی توجہ کے نا ہمارے اللہ ہمیں سیکھے ہوئے کو سکھانے کی توسیع کے طاقت فرمائیں اسے دل میں جگہ دینے کی توسیع کے طاقت فرمائے اس کے مطابق عقیدہ اور یقین رکھنے کی کے طاقت فرمائے وہ تقیدے اور یقین کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی توسیع کے طاقت فرمائیں وہ تقیدے اور یقین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں اللہ توسیع کے فرمائے فرمائیں ہم توفیق توسیع اللہ علیہ گئی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 ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في غلا للذين لو ربنا ون رؤوف رحيم میں کئی خطبے حاضر نہیں ہو سکا آج کل یہ رمضان شریف جی سے پہلے جو دو مہینے ہیں ان میں ملک بھر کے دینی وزارت کا تعلیمی سال ختم ہوتا ہے اور اس حوالے سے مدارس میں تقریبات ہوتی ہیں کانفرنسیں اور جلسے ہوتے ہیں جن میں شرکت کے لیے دوست احباب محسوس کرتے ہیں اس لیے بہت ساری جگہوں پر انکار کر دیتے ہیں لیکن بعض مقامات پر دلچسپی بھی ہوتی ہے ویسے بھی ہمارا کام تو چوکی دارہ کرنا اور بنیادی کرنا سوازے نکالنا ہے اللہ نے جہاں کوئی زیادہ شوق سے تھوڑے وہاں زیادہ منافع کرتے ہیں خیال ہوتا ہے کہ شاید آپ گسائے ہوئے ہوں اور کسی اور کو سننا چاہتے ہوں شاید کسی اور کی آواز آپ تک زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ سکتی ہو اس لیے اگلے دو مہینے بھی رمضان تک کبھی یہاں کبھی کسی اور جگہ کبھی کسی اور جگہ کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ باہر جانے سے خاص طور پر چھوڑے کے دن کو ریس کیا جائے لیکن بعد اوقات ہونے جانا پڑتا ہے اس غیر حاضری کو محسوس نہ کریں محسوس کرنے کا ویسے حق بھی نہیں ہے کہ میری غیر حاضریاں آپ کی غیر حاضریوں سے باہر آپ کم ہیں اور میرا لیٹ ہونا بھی آپ کے لیٹ ہونے سے کم ہے اور میں بہت اچھی طرح سارے چیزیں پہچانتا ہوں جو مجھے آنے پر انکار کرتے ہیں اور پھر کبھی لیٹ ہوتے ہیں کبھی غائب ہوتے ہیں اللہ نے ہم سب کو ایسے کام کرنے کی تحقیق سے حاضری ہے ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا ولا ولا تحرمنا وزدنا اللهم رحمتك فلا تكلني واجنا بھلا سنا وسی سن کچنا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا عين وأصلح لنا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك

اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئاتها لا يهدي عنها سيئاتها إلا أنت